میرے قریب نے مجھ کو پیام دیا میرے غریب نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمام ستادہ لشکری اس کے وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش خاں جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں جو گلی کو آتی تھی سبھی دہن اب بدن دریدہ ہوئے سپرد دار رسن سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و صالح سبھی شیوف امام امید لطف پہ ایوان کچھ کلاب میں ہیں معززین عدالت حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشست راہ میں ہیں تو میلے حرف کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا گداگران سخن کے ہجوم سامنے ہیں کلندران وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوگوں قلم گاہ میں رکھ دو تو اپنے و قلم قتل گاہ میں رکھ دو وگرنہ آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو تو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج پر آ نامہ جو دیکھا تو سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراج لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو سے کرم ہے نہ خوف کمیازا اسے ہے صدوت شمشیر پر گھمنڈ بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حصہ کرم ہے نہ خوف خمیازہ اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کافا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سربراہی جو غاصبوں کو قصیدوں سے سربراہ کرے میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں ڈالتا ڈال قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے چھت اپنے گھر کی چھت میں شراب ڈالتا ہے میرا قلم نہیں جزد نیم شب کا رفیق جو بے شراب گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم نہیں اس مبلغ کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے میرا قلم نہیں تصوی المبل کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تباہ کے جہاں سے لکھا جبھی تو لوج کما کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ ستم کوئی تو گرائے گا کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے نہ جائے گا